الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا علیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا علیکہ واصحابکہ یا نور اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیارے مدنی منو اور مدنی منیوں سلسلہ مدنی قاعدہ میں خوش آمدید آج کے سلسلے میں بھی ہم آپ کے لیے پیارے پیارے مرحلے لے کر آئے ہیں مگر نیا سبق شروع کرنے سے پہلے پچھلے سبق کی دہرائی کر لیتے ہیں اس حرف کے بارے میں بتائیے نہیں جی یہ حرف ہم نے ابھی تک نہیں پڑھا ہے آ گیا ہے دار المدینہ کا بستہ بھی آ گیا کلائی میں نیچے لے کر آئے یہ ہو گیا تو یہاں کو عربی میں تیار اور آج آپ کا سبق ہے حرف زواں زواں کو غور سے دیکھیے اب دیکھتے ہیں کیا آپ کو زواں کی پہچان ہوئی یا نہیں تو آج کے سلسلے کو اول تا آخر دیکھنے کی نیت کیجیے اور زور سے کہیے اللہ عز اللہ جل اور مدنی ہوئی ابھی آپ کو کیا کیا نظر آ رہا ہے بادل آسمان درخت اور پودے بھی نظر آ رہے ہیں اور پانی کا ہوش نظر آ رہا ہے جی بتائیے بادل میں سے کون سا حرف آیا ہے اور کون سا حرف آیا ہے اور کیا یہ آیا ہے یہ نہیں ہے دیکھو دیکھو ہمارا وہاں گیا ہے پیارے مدنی منو اور مدنی منو ایک درود پاک ایسا بھی ہے جو بارش کے وقت پڑا جاتا ہے اور پڑھنے والے کو بارش کے کچروں کے برابر نیکیاں ملیں گی وہ درو شریف یہ ہے اللہ سلی اللہ سیدنا و مولانا محمد بھی عددی قطرات عام طور ترجمہ اے اللہ عز و جل ہمارے آقا ہمارے مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر بارش کے قطروں کی مقدار رحمت نازل فرما آمین اللہ عز و جل جزاک اللہ خیرہ مرحلہ پیارے مدنی منو اور مدنی منیو ابھی آپ کو ایک خالی فریم نظر آ رہا ہے اور کون سا حرف نظر آ رہا ہے اب آپ کو کچھ چیزیں نظر آئیں گی اور آپ نے ہمیں بتانا ہے ان کے نام یہ بطخ آ گئی ہے انگلوں کے ساتھ ناخن ہے اور ناخن کو عربی میں زفرون کہتے ہیں درخت بھی آ گیا ہے اناس بھی آ گیا اور ان چیزوں میں سے ایک چیز ایسی بھی ہے جو حرف زواں سے آتی ہے بتائیے اوپر فریم میں کون سی چیز آئے گی جی نہیں درخت جی نہیں یہ بھی نہیں آ رہا ذرا ذہن پر زور دے کے ساتھ ناخن جی ہاں زوا سے ماشا اللہ عز و جل جزاک اللہ خیرہ اور مدانی منیا ابھی آپ کو کیا نظر آ رہا ہے دو ہاتھ ایک ہے سیدھا ہاتھ اور ایک ہے الٹا ہاتھ اور ان ہاتھوں کے ناخن بھی بڑے ہوئے ہیں آج ہم آپ کو سکھاتے ہیں ناخن کاٹنے کا سنت طریقہ بسم اللہ شریف پڑھ کر سب سے پہلے سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی کا ناخن کاٹیں پھر بیچ والی انگلی کا پھر اس کے برابر والی انگلی کا اور پھر چھوٹی انگلی کا ناخن کاٹے اب بائیں ہاتھ کی طرف آ جائے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کا ناخن کاٹے پھر اس کے برابر والی انگلی کا پھر بیچ والی انگلی کا پھر اس کی برابر والی انگلی کا اور اب اس ہاتھ کے انگوٹھے کا ناخن کاٹے اور اب آخر میں سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کا ناخن کاٹیے یہ ہے ناخن کاٹنے کا سنت طریقہ اب آپ بتائیے بسم اللہ شریف پڑھ کر پینے شہادت کی انگلی کاٹے انگلی کاٹے انگلی نہیں ناخن پھر اس کے برابر والی انگلی کا ناخن کاٹیں پھر اس کے برابر والی انگلی کا پھر چھوٹی انگلی کا ناخن کاٹیں آپ الٹے ہاتھ کی طرف آ جائیں اب چھوٹی انگلی کا ناخن کاٹیں اس کے برابر والی پھر اس کے برابر والی پھر اس کے برابر والی اور آپ انگوٹھا اور آخر میں سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کا ناخن کاٹے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی اللہ محمد پیارے مدنی منو اور مدنی منو ہمارے پیارے سرکار مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے صفائی آدھا ایمان ہے ہمیں اپنی گلی گھر لباس بال جسم اور ناخنوں کی صفائی کا خوب خیال رکھنا چاہیے بعض بچے اپنے دانتوں سے اپنے ناخن کاٹتے ہیں یہ اچھی بات نہیں ہے بڑے ناخن پر شیطان بیٹھتا ہے ناخن اور بال کاٹنے کے بعد دفن کر دینا چاہیے ہر جمعے کے جمعے اپنے ناخن کاٹوں کے لیے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ والی سنت ہے تو نیت کر لیں جب بھی نہ کاٹیں گے سنت کے مطابق انشاءاللہ شاء اللہ سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن ہو عطا ایسا جذبہ یار اللہ عز و جل جزاک اللہ خیرا آمین پیارے مدنی منو اور مدنی منیہ اب ہم آپ کو بتائیں گے زوا سے کون سی چیز آتی ہے عربی اور اردو میں آئیے پہلے جانتے ہیں عربی میں زواں سے زفرن زفرن یعنی ناخن زواں سے زرف یعنی لفافہ ضرب یعنی لفافا ظروف یعنی برتن پانچواں مرحلہ پیارے مدنی منو اور مدنی من ابھی آپ کو کون سا حرف نظر آ رہا ہے واہ بھائی آپ کو تو زو کی خوب اچھی پہچان ہو گئی ہے اب ہم آپ کو سکھاتے ہیں زوا کو لکھنے کا طریقہ پینسل کو اوپر سے نیچے لے کر آئے پھر سیدھی طرف اوپر کی جانب لے کر جائیں اور پھر نیچے کی جانب لے کر آئیں اور اس کے اوپر ایک نقطہ اب ہمارے مدنی منع بتائیں گے پینسل کو سے نیچے لے کر آئے پھر تھوڑا سا سیدھی طرف اوپر لے کر جائیں اور پھر گلائی میں نیچے لے کر آئیے اس کے اوپر ایک نقطہ یہ ہو گیا اب ہماری مدنی منڈی بتائیں گی پہلے الگ طرح لکھے ہاں۔ پھر پیسے کو اوپر کی طرف لے کر جائے اور پھر گلائی میں نیچے لے کر آئے اس کے اوپر ایک نقطہ اور یہ ہو گیا رواں ماشا اللہ عز و جل جزاک اللہ خیرہ پیارے مدنی منو اور مدنی منو آج ہم نے آپ کو ہر سو کے بارے میں معلومات فراہم کی آئندہ سلسلے میں ہم آپ کو بتائیں گے ہر کے بارے میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ